تو سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ سوچنے کو اپنی عادت بنا بنائیں سوچنے کو اپنی عادت بنائیں ہر چیز کو سوچیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے ہی ساری باتیں سمجھ میں آتی سوچنے ہی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں لوگ حال یہ ہے یہ کوئی کمزوری لوگوں کی کمزوری کیا ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی انٹرسٹ کل ہو رہا ہے وہاں تو سوچتے ہیں وہ ڈائریکٹ طور پر سوچیں ڈائریکٹ طور پر اگر جان لیں کہ انٹرسٹ ہاں کل ہو رہا ہے تب تو خوب سوچیں گے وہ نہیں تو کچھ سوچے گے نہیں ایسا نہیں کہ لوگ سوچتے نہ ہوں ہر آدمی سوچتا ہے کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا مائنڈ تو سوچے گا لیکن لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ وہی سوچتے ہیں اپنی سوچ کو وہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں جہاں ان کا ان کا انٹرسٹ کل ہو رہا ہو نہیں تو کوئی کوئی پرواہ نہیں ان کو کچھ سوچنا بھی نہیں انہیں یہ ہے ڈولیٹی ایسے لوگوں کو کبھی بارفت حاصل نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز کو وہ جان نہیں سکتے جیسے میں نے عرض کیا دل کی ہارٹ بیٹ کے بارے میں تو سب کے دل میں سب کے سینے میں دل ہے سب کا دل جو ہے حرکت کر رہا ہے کیونکہ سوچتا کون ہے کسی نے سوچا کہ اگر میں پمپ کرنا میری یعنی یہ میرا جاب ہو جس طرح پانی پینے میرا جاب ہے پیو تو پیو نہیں تو نہ پیو تو نہ پیو ایسے پمپ کرنا میرا جاب ہو اور چوبیس گھنٹے مجھے پمپ کرنا ہو اور ہر منٹ میں مجھے اسی بار اس کو پمپ کرنا پڑے تو اسی میں انگیج رہوں گا میں کوئی دوسرا کام تو میں ہی کر سکتا تو اس طرح سوچتا کون ہے اس طرح سوچتا کون ہے یہاں تک کہ جو لوگوں نے ڈسکور کیا جن لوگوں نے ڈسکور کیا کہ دل کیا چیز ہے ہارٹ بیٹ کیا چیز ہے وہی بھی اس کو ٹیکنیکلی اس کو ڈسکور کیا انہوں نے ٹیکنیکلی جیسے مشین کے بارے میں آپ ڈسکور کریں کہ مشین کی ورکنگ ایسی ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے یعنی وہ بھی ان ٹرمس آف معرفت نہیں ڈسکور کیا انہوں نے جیسے دل کے بارے میں لمبا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تو اس میں ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلس تھی اس کی دل کی لیکن معرفت کی کوئی بات اس کے اندر نہیں تھی اور بڑا ایکسپرٹ آدمی ہوگا اس نے لکھا تھا وہ آرٹیکل وہ ہے میرے پاس تو سارے اس میں جو ہے ڈیٹیل ہے موجود ٹیکنیکل ٹائپ کی لیکن معرفت والی بات اس میں کوئی بھی نہیں معرفت والی بات مانی یہی ہے معرفت کس کو میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کی اپنی ڈیوٹی ہو کہ خود وہ پمپ کرے تب پمپ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اپنے آپ نہیں ہو سکتا ہے پمپ ہمیں پمپ کرنا پڑے گا تو کیا حال ہمارا ہو یعنی ہمیں خود ہی پراپلنگ ایجنٹ بننا پڑے تو ہم جی نہیں سکتے کیسے کیسے جیے گا بتائیے کیسے سوئیں گے کیسے آپ سوتے وقت بھی تو پپ کرنا پڑتا ہے اب یہ بات اس میں نہیں تھی ایک لمبا آرٹیکل تھا دل کے بارے میں ہارٹ کے بارے میں اور بہت ساری ڈیٹیل تھی اس کے اندر لیکن اسے معرفت کی بات نہیں تھی معرفت کو آپ کو الگ سے سوچ کے نکالنا پڑتا ہے نہیں تو بالکل آپ ایک جیسے ایک انجینئر ہے مشین کے بارے میں اس کی جانکاری ہوتی ہے تو بس اس جانکاری سے اس کو برفت نہیں ملتی ہے کچھ اس کو اس طرح کی جانکاری جو ہے اس کا ایکسپرٹیز جو ہے صرف اس میں کام آتی ہے یعنی جاب میں سروس میں معرفت کے لیے وہ کچھ بھی نہیں یعنی مجھے بہت تجب ہوا کہ دل کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے وہ آدمی بہت ایکسپرٹ ہوگا وہ کہ ساری ڈیٹیل اس نے لکھ رکھی ہے اس میں لیکن اس کو پڑھ کر کسی کو معرفت نہیں ملے گی معرفت مانے کہ اس کو پڑھ کر اللہ کا شکر پیدا ہو اپنی اپنی ماڈسٹی کا احساس ہو آپ اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑیں آپ کے دل میں اللہ کو اکنالج کرنے کے جذبات موجود ہو جائیں اس کو میں معرفت کہتا ہوں تو اس میں یعنی انفارمیشن تو تھی ضرور ٹیکنیکل انفارمیشن لیکن معرفت نہیں تھی تو آپ کو خود سے سوچنا پڑے گا تب آپ کو معرفت کا فوڈ ملے گا ورنہ نہیں مل سکتا ہے